انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں گھبراہٹ کا ماحول تھا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے مندوب نامی گھوڑے کو ہم سے آریتن لیا ہم نے کوئی گھبراہٹ نہیں دیکھی اور گھوڑے کو چال میں ہم نے سمندر پایا جامع ترمزی حدیث نمبر 1686 یہ حدیث صحیح ہے